چلیے جی اب انہی آیتوں کی تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 243 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الجیم تر الذین الازین من دیارہم وحم الوف حضر الموت کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت سے بچنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکلے فقال لہم اللہ موتو تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ ثم احیاہم پھر انہیں زندہ کیا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے یہاں سے اس رکو کا آغاز ہے اس سے پہلے کہ ہم آیت کو شروع کریں کچھ پس منظر کچھ بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی تاکہ آپ اس چیز کو اچھی طرح سے پھر سمجھ سکیں مسلمان مکہ میں تھے تنگ کیے گئے ستائے گئے ہجرت کی گھر چھوٹے مال چھوٹا محبتیں چھٹیں قربانیوں کے جذبے بڑھتے گئے اور مدینہ میں آ گئے بظاہر مدینہ میں اپنے دین کے مطابق رہنے کا ایک ماحول تھا نسبتاً آزادی تھی وہاں لیکن مخالفین نے یہاں بھی نہ چھوڑا اور حملے کرنے شروع کیے تاکہ مدینہ سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو اس وقت پھر آیت نازل ہوئی کہ للذین یقاتلون فی سبیل اللہ اجازت دی گئی لوگوں کو کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑائی کر سکتے ہیں لیکن ہوا کیا کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی وسائل بھی نہیں تھے جس کے نتیجے میں کچھ کم ہمتی پیدا ہوئی مسلمانوں کے اندر اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ یاد دلا کر بتایا کہ زندگی کے مارکے میں شکست سے ڈرنے کا ہی نام شکست ہے لیکن یہ بات بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو یہاں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لا کے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی کیا کہا علم تارا کیا تم نے نہیں دیکھا مراد کیا ہے غور سے دیکھو ایک تو صورت ہی اس لفظ سے شروع ہوتی ہے صورت الفیل علم تارا کئی ففعال رب کبی اصحاب الفیل تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے مخاطب کرتا ہے کہ ان کا شعور بیدار ہو جائے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے شعور کو جگانے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہمیں بھی کوئی کہے تو ہم بھی تو ایک دم چونک جائیں گے نا کیا تم نے نہیں دیکھا کیا نہیں دیکھا ایک دم آپ کانشیس ہو جائیں گے کبھی آپ کی کوئی دوست کوئی ساتھی کوئی اور آپ کو کہے کیا تم نے سنا ایک بات ہوتی ہے کوئی آئے اور ایک دم بات سنانا شروع کر دے اور ایک بات کیا ہوتی ہے کہ کیا تم نے سنا نہیں فرق ہے نا تو یہ عربی زبان کا حسن ہے کہ بات اس طریقے سے کہی جاتی ہے کہ سننے والا مزید محتاط ہو جائے ہو سکتا ہے کہ ہم سننے والوں میں سے بھی ابھی کوئی تیار نہ ہو کیونکہ ابھی سبق شروع ہی ہوا ہے اور ابھی کچھ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں ابھی کچھ پوری طرح انوالو نہیں ہوئے لیسن میں تو ہم سب کے لیے ہے علم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا کیا سین خرجو طرف ان لوگوں کے یہاں ایک چھوٹی سی بات گرامر سے متعلق ہے اگر کسی کو فائدہ دے گی تو انشاءاللہ فائدہ فائدے کے لیے بتا دیتی ہوں دیکھیے ترا را کا معنی کیا ہوتا ہے دیکھنا رویت خواب کو بھی کہتے ہیں اور دیکھنا را تنظرون دیکھتے ہیں نا لیکن جب ترا کے بعد الا آ جائے یہ آپ آگے آ رہا ہے نا الا جب ترا کا سلا الا ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے غور سے دیکھو عبرت سے دیکھو عبرت حاصل کرو تو یہاں پھر یہ معنی جو کیا گیا علم ترا خرجو تو مطلب کیا ہوگا غور سے دیکھو آنکھیں کھول کے دیکھو رب دکھانا چاہتا ہے ہم دیکھنے کے لیے تیار ہوں گے تو پھر دیکھیں گے کیا دیکھو الزین خرجو ان لوگوں کو جو نکلے کہاں سے نکلے من رحم اپنے گھروں سے یہاں گھر سے مراد گھر بھی ہے اور شہر بھی مراد ہے کیونکہ شہر میں بھی تو گھر ہی ہوتا ہے نا کیوں نکلے ایک سوال آتا ہے نا دل میں دل میں آتا اچھا بہت تھوڑے سے ہوں گے کم ہمت ہوں گے کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہوگا نہتے ہوں گے تو جواب دی ایسی بات نہیں وہ ہم الوف حالانکہ وہ ہزاروں تھے لشکر تھے جتھے تھے لیکن پھر بھی بھاگے کیوں حضر الموت موت کے ڈر سے بھاگے اگر آپ اس آیت کو مزید واضح سمجھنا چاہیں تو یہ کیسے ترتیب بن سکتی ہے سمجھ کے اعتبار سے الزین خرجو من حضر الموت موت کے ڈر سے بھاگے کون جو ہزاروں تھے کہاں سے بھاگے اپنے گھروں سے بھاگے پھر کیا ہوا بھاگ گئے تو اس کے بعد فقال الحم اللہ ان کو اللہ نے کہا کیسے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بول کے کہا نہیں حکم دیا ان کے بارے میں فیصلہ صادر کیا کن کہا کس بات پہ منہ تو مر جاؤ انداز بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ان کو کہا تم خود مر جاؤ لیکن پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے براہ راست خود خطاب نہیں کرتا جس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں کہتے مر جاؤ بلکہ ملک الموت کو کہتے ہیں کہ تم اس کو مارو تو کن کے معنوں میں ہے یہاں اللہ کا کہنا فقال لهم اللہ تو ان کے لیے اللہ نے کہہ دیا کیا کلمہ کن کس بات کا کہ منہ تو مر جاؤ سب مر جاؤ پھر کیا ہوا وقت گزرا ثم احیاہم پھر ہم نے ان کو زندہ کیا ایسا کیوں کیا مرے رہنے دیتے زندہ کیوں کر دیا تو اس کی وجہ بتائی کہ ان اللہ لذو فضل الناس بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے بڑے فضل ہیں اس کے مردہ قوموں کو زندہ کر دیتا ہے اللہ سے بھاگنے والی قوموں کو دوبارہ موقع دیتا ہے دنیا میں پنپنے کے لیکن لوگوں کی اکثریت شکر نہیں کرتی کیا مطلب ہے اس کا کہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندگی مل جائے تو رب کی نعمتوں کا حق ادا کرنے کا خیال نہیں آتا نئی زندگی پا کے بھی وہ کام نہیں کرتے جس کو کرنے سے رب راضی ہوتا یہاں شکر پھر شکر بالعمل ہوگا عملی شکر نہیں کرتے موقع مانگتے ہیں چانس لینا چاہتے ہیں مزید لیکن جب ایک اور چانس مل جاتا ہے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ آگے کر دیں تاکہ ہم اچھی تیاری کر لیں گے لیکن جب ٹیسٹ آگے کر بھی دیا جاتا ہے تو پھر اکثر پھر بھی تیاری نہیں کر پاتے اور یہ ہر انسان کا معاملہ ہے اب انداز سے ہی آپ کو لگے گا کہ یہ بات کسی خاص واقعے کی طرف ہے یہ کب ہوا کیسے ہوا اس کے بارے میں بہت ساری یعنی رائے ملتی ہیں کہ تاریخ کا یہ کوئی واقعہ ہے لیکن جو بات سب سے زیادہ قریب دکھتی ہے وہ بنی اسرائیل ہی کا یہ واقعہ ہے تو اس کے لیے کچھ چیز جو ملتی ہے وہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک پڑوسی قوم تھی فلسطی تھے وہ لوگ انہوں نے ان پر حملہ کیا بنی اسرائیل شکست کھا گئے کہتے ہیں کہ فلسطینیوں نے دو حملوں میں ان کے چونتیس ہزار یعنی تھرٹی فور تھاؤزینڈ آدمی مار ڈالے بنی اسرائیل اس بات سے اتنا ڈرے کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے بائبل کے الفاظ میں ہم دیکھیں تو اس واقعے کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی حشمت جاتی رہی یعنی ان کی عزت جاتی رہی دشمنوں کے اندر جو ان کی دھاک تھی وہ ختم ہو گئی بنی اسرائیل کا سارا گھرانہ خوف میں مبتلا ہو کر نوحا اور فریاد کرنے لگا اسی حال میں ان کو بیس سال گزر گئے پھر انہوں نے سوچا کہ فلسطیوں کے سامنے ان کو شکست کیوں ہوئی ان کے نبی سموئل نے کہا کہ شکست کی وجہ خدا میں تمہارے یقین کا کمزور ہو جانا ہے تمہارا اللہ پہ یقین کم ہو گیا تھا انہوں نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداون کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں کو اپنے بیچ سے دور کر دو یعنی اپنے بتوں کو ہٹاؤ اور خداون کے لیے اپنے دلوں کو تیار کر کے فقط اسی کی عبادت کرو خدا فلسطینوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا تب اسرائیل نے اجنبی دیوتاؤں کو اپنے سے دور کیا اور فقط خداون کی عبادت کرنے لگے اب جب دوبارہ فلسطین اور اسرائیلیوں میں جنگ ہوئی تو بائبل کے الفاظ میں ہے میں لفظ ہی آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں لکھتے ہیں کہ خداون فلسطینوں کے اوپر اس دن بڑی کڑک کے ساتھ گرجا اور ان کو گھبرا دیا یعنی ان کے جو دشمن تھے وہ ڈر گئے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا اور انہوں نے اسرائیلیوں کے آگے شکست کھائی یہ تورات کا باب سموئل اور چیپٹر نمبر سیون ہے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کے راستے کو چھوڑ کر ان پر جو قومی موت واقع ہوئی تھی اللہ پر اعتماد کے راستے کو اختیار کرنے کے بعد ان کو قومی سطح پہ زندگی حاصل ہوئی تو آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اب ایک واقعہ سامنے رکھ کے ہم مسلمانوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں پہ اگر غور کریں تو مسلمانوں کے ساتھ حالات جو آج ہیں وہ کل بھی تھے اصل بات یہی ہے کہ جب کسی قوم کا اللہ پر اعتماد اور توکل کم ہو جاتا ہے تو ان کے اندر کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے وہ لوگ جو اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اپنی دنیاوی ترقی کے بلبوتے پہ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سب کے لیے اس میں پیغام ہے اور وہ کیا کہ موت کا ڈر انسان کو موت سے بچا نہیں سکتا ہم موت سے ڈرنا اور ڈر کے بھاگنا ایک بات ضرور ثابت کرتا ہے اور وہ بات کیا ہے کہ انسان زندگی کی ہرس رکھتا ہے ابھی مرنا نہیں چاہتا اور اللہ کے راستے کی موت انسان اس لیے بھی نہیں لینا چاہتا کہ اس کی چوائس دے دی گئی اور یہ سوچ لیا گیا کہ شاید ہمارے لیے لازم نہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی ہی آیت میں امر کے سیگوں میں حکم کے باتوں میں کہہ دیا وقاتلو فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں لڑائی کرو اللَّهَ ان علیم اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے تم اللہ کے دین کے راستے میں بھاگتے ہو تم اللہ تعالیٰ کہ راستے میں لڑنے سے جان بچاتے ہو تمہیں اپنی جان پیاری ہے اللہ کا دین پیارا نہیں تو پھر یاد رکھو کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں لڑائی کرنے سے بھاگیں گے ان کا انجام کیا ہوگا کہ دشمنوں کے دل میں ان کی بزدلی ڈال دی جائے گی اور دشمن اپنا روپ ان کے دلوں پہ ڈالے گا یہاں اللہ تعالیٰ نے قاتلو فی سبیل اللہ وعلمو ان اللہ السمیع ان علیم کہہ کے جو انداز اختیار کیا ہے تو حقیقت میں ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ پیغام دے رہا ہے انسانیت کو اور وہ پیغام کیا ہے یہ صرف قاتلو کا لفظ ہی نہیں بلکہ یہ کچھ اور پیغام بھی ہیں رب کے بندوں کے نام اور وہ پیغام کیا ہے کہ زندگی کی محبت سے گھروں میں نہ بیٹھ جانا موت کے ڈر سے پیچھے نہ ہٹ جانا موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کی راہ میں لڑو کسی اور مقصد کے لیے نہ لڑو قاتلو فی سبیل اللہ تمہاری لڑائیوں کا رخ تمہارے جہاد کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہو اللہ کے راستے میں لڑو اور یہ ایک پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ صرف اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے جھنڈے کے تلے جمع ہو جاؤ اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے وہ تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں کرے گا اور فی سبیل اللہ کی شرط لگا کے بتا دیا کہ تمہاری ہر کوشش اللہ کے راستے میں ہو لیکن جہاد فی سبیل اللہ میں کچھ چیزیں مطلوب ہوتی ہیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پہلی چیز اس میں جان کی قربانی اور دوسری چیز مال کا خرچ جان تو بچا کے بھاگ رہے تھے بچی پھر بھی نہیں کہاں جاؤ گے کتنی دور جاؤ گے پلٹنا تو ادھر ہی ہے جمع تو وہ کر ہی لے گا تم کو لیکن اللہ کے راستے سے بچ نہیں سکو گے اسی لیے پھر اگلی آیت میں فرمایا منزلسی یقرید اللہ حقردن حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگا دے کیونکہ جو ہی جہاد فی سبیل اللہ کی بات آتی ہے تو جان کے بعد مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے کیا ملے گا افہو لہو اد کثیرہ وہ اس کو بڑھا دے گا کئی گنا انسان پھر بھی ہچکچاتا ہے نہیں نہیں بڑا مشکل ہے کیوں لگاؤں چلا گیا تو میرے ہاتھ میں تو رہے گا ہی نہیں تو فرمایا واللہ یقبد یک بے اللہ ہی تنگ کرتا ہے اور وہی کشادہ کرتا ہے یعنی کیوں گھبراتے ہو تمہارے پاس ہے تو بھی اللہ ہی نے دیا ہے تم دے دو گے وہ واپس لوٹا دے گا اور تم روک لو گے تو تمہارے مال میں تنگی کر دے گا اور اگر نہیں دل مانتا مال اللہ کو دینے کو دل نہیں کرتا تو پھر یاد رکھو وہ الہی ہی ترجعون تمہیں بھی تو اسی کی طرف لوٹنا ہے تم کہاں پڑے رہو گے کیا تم ہمیشہ یہیں رہو گے جہاں تم نے جانا ہے کیا بہتر نہیں کہ مال کو بھی ادھر بھیج دو کیونکہ جہاں انسان کا مال ہوتا ہے وہاں جانے سے گھبراہٹ نہیں ہوتی ڈر نہیں لگتی ایک کالم تھے اور کسی نے ان سے کہا کہ مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے مجھے کوئی علاج بتائیں کہ میں موت کا ڈر دل سے نکال سکوں کہنے لگے اپنی من پسند چیزیں اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دو جب تمہاری چیزیں آگے پہنچ جائیں گی تو پھر تمہارا خود بخود دل چاہے گا کہ میں بھی آگے جاؤں کیونکہ جہاں انسان کی پسند کی چیزیں ہوتی ہیں وہ خود بھی وہاں جانا چاہتا ہے منزل لذی یقرید اللہ حقردن حسنا کیا فیاضی ہے کیا خوب انداز ہے دینے والا مالک الملک رب العالمین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم الودود الوہاب کتنے ہی اس کے پیارے نام ہیں الرزاق جو ہر چیز دیتا ہے وہ کہہ رہا ہے تم مجھے واپس لوٹاؤ لیکن میں تمہارے اس لوٹائے ہوئے کو ایک قرض سمجھ کے لوں گا تاکہ کل جب تم میرے پاس آؤ اور تمہیں ایک ایک چیز کی ضرورت ہو تم ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہو اس وقت تمہارے لیے ہوئے کو واپس لوٹا دو میرے تصور میں ایک ایسا شخص آ رہا ہے کہ جس کے پاس ایک وقت تھا کہ بہت مال تھا آپ بھی میرے ساتھ ساتھ تصور کیجیے سوچیے بہت مال تھا پرواہ بھی نہیں تھی کسی نے اس سے مال مانگا اس نے اس کو مال دے دیا اور اس کو یاد بھی نہیں رہتا تھا عادت ہی نہیں تھی یاد رکھنے کی کس کو دیے کس کو نہیں خود ہی یاد رکھ لیں گے لوگ جس نے دینا ہوگا دے دے گا لے لیں گے جو نہیں دے گا تو معاف کر دیں گے اللہ سے لے لیں گے لیکن ایسی سوچ ہوتی بڑے کم لوگوں کی ہے بہرحال اب اس نے دے دیا بھول گیا وقت گزر گیا کوئی ایسا زمانے کا اتار چڑھاؤ آیا کہ وہ شخص مفلس ہو گیا کلاش ہو گیا لیکن غیور تھا انا والا تھا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا سفید پوشیوں کا بھرم رکھتا رہا ایسے میں اچانک اس کو بڑی مشکل آ گئی کہ اس کو یا تو کسی سے مانگنا پڑے گا اپنی وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے یا پھر اس کو رسوا ہونا پڑے گا ایسے وقت میں وہ شخص ہر در سے مایوس کسی پہ اپنا راز نہیں کھولتا اور اگر چند لوگ جن پہ اس کو بھروسہ تھا کہ میری بات مان لیں گے یا میرے پہ اعتماد کرتے ہوئے مجھے دیں گے ان کے بھی جا کے در کھٹکھٹا دے ڈھکی چھپی بات کر کے بھی پوچھ لے کہ وہ میرا مال کچھ مجھے آپ سے قرض چاہیے یا کوئی ایسی چیز وہ بھی بہانہ کر دیں تصور میں لائیں ذرا اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی کیا اس کے دل میں وہ بیتے ہوئے دنوں کی یاد نہیں آئے گی وہ اپنا مال کا خرچ کرنا اور استعمال کرنا یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا اور وہ انہی و تاپ میں ہو کہ گھر کا دروازہ کھٹ کے اور کوئی شخص اس کو ملے اس کو دیکھ کے پہچان لے ہاں آپ کو دیکھا ہوا کہیں وہ آنے والا اس کو یاد کروائے کہ ہاں مجھے یاد کیجیے میں فلاں وقت میں آپ کے پاس آیا تھا میری ایک ضرورت تھی میں نے قرض مانگا تھا آپ نے مجھے قرض دے دیا اس کے بعد آپ نے کبھی تقاضا ہی نہ کیا کیونکہ آپ تو دیکھ ایسے ہوئے کہ جیسے دیا ہی نہ اور میں نے بھی ادا نہ کیا کچھ سستی رہی کچھ بھول رہی آج میرے دل میں آیا کہ میں آپ کا مال آپ کو واپس لوٹاؤں اور جیب میں ہاتھ ڈال کے وہ نوٹوں کی گڈیاں اس کے سامنے رکھ دے جو سراسر اس کا اپنا مال ہے جس نے اس کو دیا تھا کوئی خیرات نہیں جو اس نے اس کے در پر دی کچھ شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ کہے گا یہ آپ کا مال ہے فلاں وقتوں میں آپ نے مجھے دیا تھا کہے گا مجھے تو یاد نہیں وہ کہے گا دیا تھا یہ آپ کا ہی ہے لے لیجیے یہ کہہ کے وہ تو لوٹ جائے لیکن آپ محسوس کریے اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی اس لمحے اس کو اس ملے ہوئے مال کی بات کیسے پتہ چلے گی کیا سوچے گا کتنی اس کے دل میں آجزی آئے گی کہ کیسے آج میرا کام ہو گیا کتنا اچھا وہ میں نے یہ مال اس کو دے دیا تھا یہ بچ گیا محفوظ ہو گیا آج میرے کام آ گیا اسی طرح یاد رکھیے کہ انسان جب کل میدان مکشر میں ہوگا اکیلا ہوگا تنہا ہوگا سب کے بیچ میں کوئی بھی تو نہیں جو اس کو ساتھ دے ایسے وقت میں اگر انسان پریشان ہے پھیک مل نہیں رہی لکول ام من ہم یوم ازن ان یغنی ہر بندہ اپنی حال میں فکر مند ہے پریشان ہے یوم یفر رومن عقی و امی ہی و ابی انسان بھاگ رہا ہے خون کے رشتوں سے بھاگ رہے منہ چھپا رہا ہے کہ کہیں کوئی مجھ سے مانگ نہ لے کچھ ذرا سوچئے کیسے لمحے میں اگر اللہ سبحانہ تعالی نوٹوں کی گڈیاں جو آپ نیکیوں کی صورت میں بدل چکی ہیں اور اتنی زیادہ کہ جتنا ساری زندگی انسان نے دیکھا بھی نہ ہو اور فرشتوں کو کہہ دے کہ لاؤ اس کے نام اعمال میں رکھ دو فہو لہو ادا فن کہے کہ اللہ میں نے تو اتنا ساری زندگی میں دیکھا بھی نہیں تھا کٹھا یہ آج کیوں میرے پاس یہ عنایت ہے کہا جائے گا یہ تیرا ہی ہے کیوں تو نے ایک دیا تھا لیکن میرے لیے دیا تھا خالص میری خوشی کے لیے دیا تھا تیری تمنا یہ تھی کہ میں راضی ہو جاؤں میں نے اس کو چھپا دیا اس لیے کہ کل جب تو ترس رہا ہوگا کل جب تو پریشان ہوگا تو اس وقت میں یہ مال تیرے واپس لوٹاؤں گا نفے کے ساتھ یہ مال تجھے واپس دے دوں گا نفع کے ساتھ کیا یہ کا سودا ہے کہ نقصان کا کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جان اور مال لگاتے ہیں خوشی کے ساتھ اور کتنے ہیں جو لگاتے ہیں لیکن دل پہ بوجھ رکھتے ہوئے اور کتنے ہیں جو لگاتے ہی نہیں اور میں کہاں کھڑی ہوں اپنا محاسبہ کرتے ہیں کیا اللہ کے راستے میں جان لگانے کو تیار ہوں کیا مال دینے کو تیار ہوں کیا بچا بچا کے تو نہیں رکھ رہی اس جان کو جان دینا تو دور کی بات ہے ہم تو وقت دیتے ہوئے بھی دفعہ سوچتے ہیں جان دینا تو دور کی بات ہے ہم تو اپنی تمنائیں بھی نہیں اس کو دیتے ہم تو اپنی خواہشات بھی قربان نہیں کرتے اپنے جسم کو کہاں قربان کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بچا رہے ہیں وہ بچ جائے گا حقیقت یہ ہے کہ جو لگا رہے ہیں وہ بچے گا جو یہاں رہے گا یہ کل مٹی کے سپرد کر دیا جائے گا تو بچا بچا کے نہ رکھ کے تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے جو شکستہ ہے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ آئین ساز میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ایک مطالبہ کرتے ہیں اور وہ کیا اور یہ مطالبہ کہاں ہے بلکہ مطالبہ نہ کہیے اس کو یہ تو ایک ڈیل ہے ایک بزنس ڈیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللزین آمنو ہل ادالا تجارتن تن جھی من عذاب علیم اے ایمان والو میرا اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کا ترجمہ کروں او ایمان والیو کیونکہ آپ میں سے اکثریت ایمان والیوں کی ہے لیکن بات تو دونوں کے لیے ہے آپ سوچیں کہ یہ آپ کے سامنے ایک ڈیل آ رہی ہے اے ایمان والو کیا نہ بتاؤں تم کو ایک تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے آپ جواب دیجئے کیا آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں کیا آپ بزنس ڈیل سننے کے موڈ میں ہیں فوراً دل میں سوال آتا ہے کیا ملے گا یہ بزنس کروں گی تو ملے گا کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنجی کو من عذاب علیم پہلی چیز کیا ہے تمہیں عذاب علیم دردناک سے بچا لے گی آگے دوسری آئے گی لیکن اس سے پہلے یہ سن لو کہ تم نے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز سامنے رکھ کے انسان کو بے چین کر دیتے ہیں اچھا دردناک عذاب سے بچ جاؤں گی پھر فوراً دل میں سوال آتا ہے میں کیا کروں مجھے کیا کرنا پڑے گا کیا لگانا پڑے گا اس راستے میں تو فرمایا تو میں نو نب اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ اور کیا بس اتنا ہی نہیں یہ تو بات پہلی تھی اب اس کے تقاضے پورے کرو کیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرو کیسے بھی و انفسکم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ بس تمہارے جانے اور تمہارے مال چاہیے یہ ہے اس کی شرط تم کیا لگاؤ گے اپنا دل رب کو دے دو گے ایمان لا کے تم کیا لاؤ گے تم اپنے جسم کے سارے اعضا کو اس طریقے پہ چلاؤ گے جس پہ رسول چلتا تھا وہ رسول ہی کے طور پہ اور کیا کرو گے اپنے مال اور اپنے جسم کو اللہ کے راستے میں کھپا دو گے کبھی نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے ہانپ جاؤ گے کہیں شیطان کے ساتھ تلواروں سے زیادہ شدید جنگ کرنی پڑے گی کہیں مال دیتے ہوئے دل پہ چوٹ پڑے گی تو تم محنت کرو گے اپنے اوپر اپنے دل کو سمجھاؤ گے کوئی بات نہیں یہ وقت کٹ جائے گا میرا محفوظ تو ہو جائے ذالکم خیر لکم ان کن تم تالمون یہ تمہارے حق میں بہتر ہے شرط یہ ہے کہ اگر تم جانتے ہو گے یہ ڈیل تمہارے حق میں ہے لیکن اس ڈیل کی قدر اس کو ہوگی جو علم رکھے گا ان کن تم تالمون تالمون کیا ہے اس کا روٹ کیا ہے علم علم رکھو گے تو یہ تجارت تمہیں فائدے والی لگے گی یہ پروفیٹیبل لگے گی اب اتنی بات کر کے اب اللہ تعالیٰ مزید باتیں بتاتے ہیں عام طور پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا جب کوئی بزنس ڈیل آتی ہے تو لوگ پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں پھر تھوڑا ان کو ایکسائٹمنٹ دلاتے ہیں بس آپ کو یہ کرنا ہوگا اور پھر آخر میں بڑی بڑی اور باتیں انسان کہتا ہے اچھا اور کیا ملے گا نا کوئی اور بھی بینیفٹ ہوگا تو فرمایا ہاں یغفر لکم ذنوبکم تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تمہاری سیاہیوں کو مٹا دے گا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وَمَسَاكِنَ مساقی فِي جَنَّاتٍ عَدْن اور ہمیشہ رہنے والے پاکیزہ گھر کوئی نہیں نکالے گا ان گھروں سے تمہیں ابدی قیام کی جنتیں بہترین گھر تمہیں عطا کرے گا ذَلِكَ الْفَوْزُ العظیم اور یہ ہے بڑی کامیابی یہ ہے بہت بڑی نفع کی چیز تیار ہو آپ بھی سوچ لیں کیا آپ تیار ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بزنس کرنے کو کیا آپ اس ڈیل کے لیے سائن کرنے کے لیے ریڈی ہیں تو پھر چپ کے سے اللہ تعالیٰ کوئی جواب دے دیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں یہاں بیٹھے بیٹھے چند لمحے کے لیے رب سے بات کر لیں کہ ہاں میرے رب میں تیار ہوں مجھے بھی جواب دینا اپنے رب کو اس لیے آپ کو بھی پانچ سیکنڈ دیتی ہوں اور آپ مجھے دے دیں میں نے تو ڈیل کر لی اپنے رب سے آپ نے پتہ نہیں کی کہ نہیں کی کتنا دینا چاہتے ہیں کچھ لوگوں نے سارا ہی دینے کی نیت کر لی ہوگی کہ اللہ میں پوری کی پوری تیری میرا پورا جسم تیرا میرا پورا مال تیرا میں کھاؤں گی بھی تو اپنے اس لیے کہ تیرے دین کے لیے تیری رضا پہ جیوں میں اپنے گھر والوں پہ بھی اس چیز کو لگاؤں گا تو اس لیے کہ یہ تیرے دین کے سپاہی بنیں گے میں اپنی ذات پہ لگاؤں میں اپنے رشتہ داروں پہ لگاؤں یہ تیرا ہوگا اللہ میں نے آج سے نیت کر لی میرا سارا مال تیرا اور میں بھی تیری ہوں میں پوری کوشش کروں گی سر سے پاؤں تک ایک ایک جگہ سے میں تیری دکھوں میری کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو ایسی لگے کہ تیری نہیں کچھ نے آدھے کی نیت کی ہوگی کچھ نے ایک چوتھے کی کچھ نے اس سے بھی کم اور کچھ ابھی سوچ رہے ہوں گے جو سوچنے والے ہیں ان کے لیے پھر ایک اور آیت ہے سورت نساء کی آیت نمبر سیونٹی فور یہ جو پہلی آیت تھی یہ سورت صف کی آیت دس سے بارہ تھی اور سورت نساء آیت سیونٹی فور فِي فی اللَّهِ اللہ یشرون الحیات دنیا بالآخرہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں یہ کون ہوتے ہیں آخرت لینی ہے تو دنیا بیچ دو ساری دنیا بیچ کے آخرت میں اگر ایک کوڑا رکھنے کے برابر جنت میں جگہ مل گئی تو یہ نفع کا سودا ہے یہ خیر کا سودا ہے ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما اور جو کہ اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے یا غالب رہے اسے ضرور ہم اجر عظیم دیں گے یہ کیا ہوتا ہے دنیا کی زندگی فروخت کرنی پڑتی ہے آخرت لینے کے لیے میں نے تو دیکھا ہے کہ لوگ دنیا میں کچھ لینے کے لیے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی بیچ دیتے ہیں بعض لوگ سارے زیورات بیچ کے ایسی جگہوں پہ پہنچتے ہیں جہاں ان کو دنیا کے فائدوں کی توقع ہوتی ہے بعض لوگ گھر بیچ کے ان ٹکڑوں میں جانا چاہتے ہیں دنیا کے جہاں ان کے خیال میں زندگی جنت بن جائے گی تو کیا ایک ایسی فروخت اس دنیا کی اس آخرت کو پانے کے لیے نہیں ہو سکتی کہ جس کے اندر جانے کے بعد نہ دھوکے ہیں نہ وہاں کے پیپرز کو لیگل کرنے کے لیے ہزاروں ڈالر لگانے پڑیں گے نہ جہاں جانے کے بعد پھر وہاں لائرز کی بھاری فیسیں دینی پڑیں گی نہ جہاں جا کے دن رات مشینوں کی طرح کام کرنا پڑے گا نہ جہاں جا کے اپنوں کی جدائی سہنی پڑے گی اللہ تو وہاں کے لیے بلاتا ہے تو کیا تیار ہیں آپ اپنے سے بات کریں اور اپنے رب کو جواب دیں لکھیں اپنے پاس کیا میں آخرت کو پانے کے لیے دنیا کو بیچنے کے لیے تیار ہوں تیار ہیں تو مبارک ہے ابھی تیار نہیں تو پھر ایک اور آیت ہے آپ کے لیے سورت توبہ کی آیت نمبر ایک سو گیارہ ون الیون ان اللہ من المؤمنین انفسهم لهم الجنہ بے شک اللہ نے مومنوں کی جانے اور ان کے مال خرید لیے ان کے بدلے ان کے لیے جنت ہے کرنا کیا ہے کیسے خریدے کیا قیمت ہے جنت کی يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بيهده من الله فاستبشروا فاستبشروا ببيئكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم واللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں ان سے جنت کا وعدہ پختہ وعدہ ہے اللہ کے ذمہ تورات انجیل اور قرآن میں اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی اپنے غور کیا یہ دوسری آیت ہے کہ جس کے بعد آ رہا ہے کہ یہی ہے کامیابی کیوں کہ عموماً ہم لوگ تو کامیابی کسی اور ہی چیز کو سمجھتے ہیں ہم تو دنیا کی کامیابیوں میں ریچھ کے ہم دنیا کو ہزاروں دے دیتے ہیں رب کے راستے میں چند ڈالر نہیں لگتے چاہے اس کا فائدہ خود کو ہی ہو دنیا کو دیتے ہیں تو بغیر سوچے دیتے ہیں صرف نفس کی خواہش اور اللہ کے دین کے راستے میں کوئی ایسی چیز جو اپنے ہی فائدے کی ہو دس دفعہ سوچتے ہیں کہ ضرورت ہے بھی کہ نہیں اس کے بغیر ہی گزارا نہ ہو جائے کوئی اور ہی دے دے ہم کہاں کے سوداگر ہیں کیا وقت لوپھی سبیل اللہ اس بارے میں ہمارا عمل ہے کیا مند الزی یقرید اللہ قردن حسنا اس کے لیے تیار ہیں آج کے دور میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاد کو ایک عجیب و غریب چیز بنا دیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ تو ایسے دکھاتا ہے کہ جیسے جہاد ایمان کی اسلام کی چوٹی ہے جب کوئی قوم جہاد سے منہ پھیرتی ہے نا تو اس کا وہی حال ہوتا ہے جو آج لوگوں کے یہ علم تر من خرج وہم الو کیا اس کے آئینے میں آج کا مسلمان نہیں دکھتا آج ہم بھی جہاد سے جان چھڑانے کے لیے دنیا کے ساتھ اٹکے ہوئے ہیں نا وہم وہلو کتنے ہیں لوگ آج کسی کو اگر معلوم ہو تو بتائیے گا کہ آج کے دور میں دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے میرے تو خیال میں لاکھوں میں کیا کروڑوں میں ہوگی وہم اولو لیکن حضر الموت موت کا ڈر ہے مر نہ جائیں جانا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں لیکن کہتے ہیں کہ وہ ظالم مار دیتے ہیں لیکن کیا بچ گئے کیا اللہ کے راستے میں نہ جانے والوں کو موت نہیں آتی فگر سامنے رکھ کے دیکھ لیجئے ایک سال میں جنگوں میں جتنے لوگ مارے جاتے ہیں اس سے زیادہ روڈ ایکسیڈنٹس میں مارے جاتے ہیں کیا گاڑیوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا وباؤں میں مارے جاتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ایک کال یاد آ رہا ہے بسترے مرگ پہ ہیں اور کہتے ہیں بزدلوں کو میرا پیغام دے دو کہ موت میدان جنگ میں نہیں آتی ساری زندگی لڑائیاں لڑیں پہلے کفر کی طرف سے لڑتے تھے پھر اسلام کی طرف سے لڑے نوے یعنی نائنٹی سے زیادہ جنگیں انہوں نے لڑیں لیکن موت اپنے گھر میں آئی اور اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے راستے میں لڑنے سے کہتے تھے ایک اور ان کا کال یاد آ رہا ہے کہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں ایک رات کے لیے لڑنا مجھے شب زفاف سے زیادہ پیار ہے شب زفاف کہتے ہیں ویڈنگ نائٹ کو گولڈن نائٹ کسی انسان کی زندگی کا کمزور ترین لمحہ اس سے زیادہ مجھے مزہ آتا ہے اللہ کے راستے میں لڑنے میں ہم اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں کس طریقے سے ہم بچیں گے کل اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز روزہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہم محسوس کرتے ہیں کہ بس دین پورا ہو گیا صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں ایک شخص نفس وسلم کے پاس آیا عرض کی مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو ثواب میں جہاد کے برابر ہو نفس سلم نے فرمایا ایسا کوئی عمل نہیں پاتا پھر آپ نے فرمایا کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے تو تم اپنی مسجد میں آ کر برابر نماز پڑھنی شروع کر دو یعنی نماز پڑھتے رہو اور درمیان میں کوئی سستی اور کاہلی محسوس نہ ہو ابھی سوچیں یعنی کوئی مسلسل مسجد میں آ کے بیٹھ کے نماز پڑھتا رہے سستی بھی نہ ہو یعنی ایکٹیو ہو کے پڑھے اسی طرح روزے رکھنے لگو اور کوئی دن بغیر روزے کے نہ گزرے ان صاحب نے عرض کیا بھلا ایسا کون کر سکتا ہے پھر اس پہ فرمایا ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجاہد کا گھوڑا جب رسی میں بندھا ہوا زمین پر پاؤں مارتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں یہ صحیح بخاری کی روایت نمبر دو ہزار سات سو پچاسی ہے اللہ اکبر اتنی نفلی عبادات کے برابر بھی نہیں اللہ کے راستے میں لڑنا سنن نبی دعود کے ایک روایت ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نہ تو جہاد میں حصہ لیا نہ ہی غازی کا سامان تیار کیا نہ ہی غازی کے اہل و ایال کی خبر گیری کی یعنی جو گھر میں اس کے پیچھے لوگ رہ گئے اس کے گھر والے اس کے بچے خاندان کے لوگ اسے اللہ تعالیٰ کسی سخت مصیبت میں مبتلا فرما دے گا رک جائیے اور غور کیجیے آج مسلمانوں پہ جو مصیبتیں آتی ہیں کہیں وہ ان کے جہاد سے منہ موڑنے کی وجہ سے تو نہیں ابو دعود کی ایک اور روایت ہے عبداللہ بن عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سود کا لین دین کرنے لگو گے گائے کی دھم تھام لو گے یعنی جانوروں سے محبت کرو گے کھیتی باڑی میں مگن رہو گے تینوں چیزوں سے مراد چاہیے کہ دنیا میں مگن ہوگے اور جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا اور اس وقت تک اسے دور نہیں کرے گا جب تک تم اپنے دین یعنی جہاد کی طرف واپس نہیں پلٹو گے ابو دعود کی روایت ہے یہ اب دیکھیے کہ یہاں جہاد کے لیے لفظ دین استعمال ہوا ہے الا دینکم جیسے ایک جگہ نماز کے لیے ایوان کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے نا سیکنڈ پارے کے شروع میں تو یہاں جہاد کو دین کہا گیا تو اگر آپ جہاد کو ختم کرتے ہیں تو دین ختم ہو گیا نا اور آج ذلت چھپی بھی نہیں کس کی نگاہوں سے آج زندگیوں کا مقصد کیا ہے اپنی زندگی کو پر آسائش کرنا جتنے سے زیادہ سے زیادہ ہو سکے ابو دعوت ہی کے اور روایت حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ان قریب غیر مسلم قومیں ایک دوسرے کو تمہارے خلاف چڑھائی کے لیے یعنی حملہ کرنے کے لیے اس طرح بلائیں گی جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان کی طرف دعوت دیتے ہیں یعنی ڈائننگ ٹیبل سے جا کے آپ کہتے ہیں آؤ کھانا کھاؤ اس طرح نان مسلمس ایک دوسرے کو انوائٹ کریں گے کہ آؤ مسلمانوں پہ اٹیک کریں صحابہ کرام میں سے کسی کہنے والے نے پوچھا یعنی ایسا ہوگا کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس وقت تم تعداد میں زیادہ ہو گئے لیکن تمہاری حیثیت ندی میں بہنے والی جھاگ کی سی ہوگی غصہ کوڑے کرکٹ کو کہتے ہیں جب سیلاب آتے ہیں یا بادل بارش کا پانی رکتا ہے نا تو اوپر سا پتے اور راک اور جو بالکل بیکار چیزیں ہوتی ہیں نا جمع ہو جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں یہ غصہ اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں میں سے تمہارا روب ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا پھر کہنے والے نے کہا اے اللہ کے نبی ومل وہن وہن کیا ہے تو آپ نے فرمایا اور آپ بھی لکھیے گا دو لفظ ہیں عربی میں لکھ لیں گے تو بات اچھی سمجھ آ جائے گی حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی تم تعداد میں زیادہ ہو گئے لیکن پانی کے اوپر بہنے والے کوڑے کی طرح ہو جاؤ گے خرجو من دیارہم وہم اولو حضر الموت اللہ اکبر اب بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے واقعہ ہمارے سامنے کیوں لاتا ہے اگر ہم اس واقعے کو سامنے رکھیں اور اپنے لیے عمل کی باتیں لیں تو میرا خیال ہے کہ اتنی واضح بات ہے کہ جس پہ کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں گھروں سے بھاگے تھے وہ اور یہ جو بات تھی نا کہ مر جاؤ وہ مارے گئے پھر زندہ ہوئے اس پہ بھی علماء نے بہت بات کی کہ موت جو ہے وہ کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ حقیقت میں مارے گئے پھر نبی کی دعا سے زندہ ہوئے لیکن یہ ان کی حشمت کا جانا تھا یہ ان کی عزت کا جانا تھا یہ زوال کی طرف علامت ہے وہ دینی طور پہ مر چکے تھے پھر وہ نسلیں ختم ہوئیں اللہ نے ان کی نئی نسلوں کو نئے جوش اور جذبوں کے ساتھ پروان چڑھایا تم احیا یا یہ قوموں کی زندگی اور موت کا واقعہ ہے اور ہوتا بھی ایسے جب ایک نسل اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی تو اسلام پر ایک بے حصی تاری ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو اٹھاتا ہے سندھ فتح ہوا تھا تو وہ سترہ سال کے محمد بن قاسم سے ہوا تھا کیوں کہ یہ حیائے اسلام تھا جب جوان اور بوڑھے لوگ اپنے حصے کا کام نہیں کر سکے تو پھر اللہ چھوٹی عمر کے لوگوں کو قبول کر لیتا ہے پھر اللہ ان سے موقع دلواتا ہے ان کو دیتا ہے موقع کہ اب تم کر کے دیکھ لو اس کام کو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حسقیل کے دور میں آیا تھا اس واقعے سے کچھ سبق ملتے ہیں وہ کون سے پہلی چیز یہ ہے کہ موت سے کسی کو فرار نہیں دوسری چیز موت اور حیات پر اللہ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا تو بہتر کیا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے اور ضرورت مندوں کو قرض حسنہ دیا جائے اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ آخری پناہ اللہ ہی کی طرف ہے اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے اور وہ کیا کہ کسی کو کسی کی موت کا سبب نہیں کہنا چاہیے بعض کہتے ہیں کہ تعاون کی وبا کے ڈر سے بھاگے تھے لیکن دوسرے شہر میں گئے تو وہاں وہی وبا آ گئی یعنی جس سے ڈرے وہی آ گئی لیکن بات یہی ہے کہ جو لوگ زندگی کے حریث ہیں موت ان کو بھی آئے گی اچھی موت تو وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں آ جائے اور جب جان جانی ہے آنی تو موت اپنے وقت پہ ہی ہے نا طریقہ ہم اختیار کریں گے اور اگر یہ وہ موت ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ایسے لوگوں کو مردہ نہ کہو تو پھر اس کی تو کیا ہی کہنے اور یاد رکھیے کہ اللہ کے راستے میں کتال کی نوبت بعد میں آتی ہے پہلے جان دینے سے پہلے وقت دینا پڑتا ہے تمنائیں اور آرزوئیں دینی پڑتی ہیں پھر بات بنتی ہے اور یہ جو اگلی آیت ہے نا منظ لذی یقرید اللہ کردن حسن اس کی شان نزول میں بھی ایک روایت آتی ہے ابن حبان اور ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ ان میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی مسل الزین ام و لہم یا گیاری ان اللہ تیسرے پارے کی ابتدائی رکوعوں کی آیت ہے کہ یعنی سات سو تک ثواب کی زیادتی والی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے رب میری امت کو اور زیادہ ثواب دیجیے اس پر رعایت نازل ہوئی من دلزی یقرید اللہ کردن حسنا کہ جو اللہ کے راستے میں حسن نیت سے خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر بہت زیادہ کر دیتا ہے اس آیت سے بھی کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور وہ کیا کہ وہی قرض قرض حسنہ ہوگا جو خالص نیکی کے جذبے سے ہوگا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا بدلے کی خواہش کے بغیر ہوگا اور اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے نام قرض حسنہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کا ضامن اللہ ہے خرچ تو کر کے دیکھو اتنا ہی نہ لوٹا دوں دنیا میں بھی تو کوئی بڑی بات نہیں یہ جو جو داعف پھول لہو دا فن کثیرہ اس کا تعلق صرف آخرت سے نہیں ہے دنیا میں بھی ملتا ہے یاد رکھیے گا اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو انسان اپنے سارے اللہ کے راستے میں لوٹا دے اور اس کو اللہ زیادہ دیر نہیں لگے گی واپس لوٹاتے ہوئے سب واپس آ جائے گا کیسے بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یودا اف ہو لہو دا فن کثیرہ دگنے کا دگنا ملٹیپلز ہیں یہاں یہ بھی نوٹ کیجئے گا یہ پلس نہیں ہو رہا ملٹی پلائی ہو رہا ہے یعنی دو جمع تین پانچ نہیں بلکہ دو ضرب تین چھ ہو رہا ہے تو کیسے بڑھتا ہے دنیا میں برکت مل جاتی ہے مال میں برکت آتی ہے تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے اور آخرت میں بے حساب اجر اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا نصیب ہوگی ہے نا فائدے کا سودا کوئی گھاٹے کا سودا ہے پھر اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مال گھٹانا اور بڑھانا اللہ کے اختیار میں ہے پھر اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان خرص اور بخل کی وجہ سے غنی نہیں ہوتا دولت مندی اور فقیری اللہ کے ہاتھ میں بڑے دولت والے غریب دیکھے گئے بہل دل کو اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ انسان اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتا اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جمع کیا ہوا مال کام نہیں آئے گا وہی لئی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جانا ہے تو کیوں نہ پھر آج تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا سامان آگے بھیج دیں مال ہے تو مال جان ہے تو جان تاکہ جب خود جائیں تو ہاتھ ہلکے ہوں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہیں سفر کرنا ہوتا ہے موو کرتے ہیں تو لوگ ایک دم تھوڑی سارا سامان موو کرتے ہیں ممکن ہو تو پہلے تھوڑا تھوڑا تھوڑا بھیجتے رہتے ہیں تھوڑا کر کے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب خود جانا ہوتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ بہت تھوڑا ہو لیکن پھر بھی زیادہ ہی ہو جاتا ہے لیکن اگر سارا ہی ساتھ لے کے جانا پڑے تو کتنا مشکل ہو اسی طرح ہر وہ شخص جس نے آخرت کے لیے سودے کیے ہیں وہ اس محدود زندگی کو اس لامحدود زندگی کی طرف منتقل کر دے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تیار کیا اس کے لیے جرت والی زندگی گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے آزاد زندگی گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے دنیا کی غلامیوں کو چھوڑنا پڑے گا ایک رب کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں اپنی زندگی جب آپ خود گزاریں گے بہت وقت ملے گا اللہ کے لیے بہت مال بچے گا اللہ کے لیے جب ہم دنیا اور نفس کے تقاضے ہی پورے کرتے رہتے ہیں نا تو ملتا کچھ نہیں اور وہ آیت جو میں نے ابھی ریفرنس میں دی اس کا نمبر 261 ہے صورت بکرا کی مسل سبیل سبھی جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اس سے سات بالیں نکلیں اور ہر بال میں سو دانے ہوں اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے یدائی میں یشا اور وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے جس کی نظر اللہ کے خزانوں پہ ہو جائے وہ کبھی بھی رب کو دے کے پیچھے نہیں ہٹے گا صحیح مسلم کی روایت ہے وہ حریر رسی اللہ تعالیٰ عنہ سے ما نقصت من مال صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا وما زاد اللہ اللہ ابدن بھی عزن اور بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے وما تواد احد اللہ اللہ اللہ رف اور جو آدمی بھی اللہ کی رضا کے لیے آجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے یہ ہی مسلم کی روایت ہے یہ حدیث تو دل چاہتا ہے کہ پوری ایک گھنٹہ اس پہ بات کی جائے ہم انہیں جھانسوں میں رہتے ہیں نا نفس کے مال دے دیا اللہ کے راستے میں تو کم ہو جائے گا کسی کے آگے جھک گئے معافی مانگ لی یا اپنی کمزوری کا احساس کر دیا یا اپنی غلطی کو کنفیس کر لیا تو بے عزت ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بندہ جھکتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے جو اللہ کے لیے آج سے اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے لیکن یہ کرنا مشکل ہے وہی کرے گا جس کی نظر رب کے خزانوں پہ ہوگی صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے ابو مسعود الانصاری سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک اونٹنی لے کر آیا جس کو مہار ڈلی ہوئی تھی یعنی بالکل تیار تھی سفر کے لیے عرض کیا کہ یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس قیامت کے دن اس کے بدلے سات سو اونٹنیاں ہوں گی جن کی مہار ڈلی ہوگی اللہ اکبر آپ ایک گاڑی اللہ کے راستے پہ لگاتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کسی کو ہی دے دیں صرف اگر اس پہ اللہ کے دین کے سفر کرنے شروع کر دیتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سات سو میں بدل سکتا ہے اور یہ کم ہے کم از کم ہے اس سے بڑھائے گا کتنا جتنی نیت ہوگی ایک اور روایت ابو دعود کی عبداللہ بن عمر سے آپ نب وسلم نے فرمایا جہاد کے لیے نکلنے والے کو اپنے جہاد کا ثواب ملے گا اور جہاد پر کسی کو خرچ دے کر بھیجنے والے کو خرچ دینے کا ثواب بھی ملے گا اور اس بھیجے گئے شخص کے جہاد کا بھی ثواب ملے گا اللہ اکبر جب دیر ہے اب دیکھیے جو لڑ رہا ہے اس کو اپنے لڑنے کا ثواب ہے جو مال لگا رہا ہے اس کو مال لگانے کا بھی اور وہاں اس کی نیکیوں کا بھی یہ ہے اللہ یدائف اللہ دگنا کر دیتا ہے اپ اللہ پن کسیرا کتنے دھوکے میں نا اپنی خواہشوں کے نام پہ لگاتے ہیں اپنے گھر بھر کے رکھتے ہیں وارڈ روبوں میں جگہ نہیں ہوتی پھر خرید کے لے آتے ہیں کیبنٹس میں جگہ نہیں پھر خرید کے لے آتے ہیں جو آج لائے تو وہ پندرہ کا تھا بیس کا تھا جب آپ نے ایک دفعہ استعمال کیا اتنی بے برکتی ہو گئی وہ پانچ کا بھی نہیں بکے گا گیرج سیلز میں دیکھا کریں قیمت لگتی ہے انسان کی دنیا کی چیزوں کی اتنی بے بکتی انسان کی ہوتی ہے کہ واقعی اگر انسان غور کرے تو شرمندہ ہو جائے میں اتنا گھٹیا ہوں کہ میری استعمال کردہ چیز اب آدھی قیمت پہ بھی نہیں بک رہی پیکنگ کھول دی آپ نے استعمال کر لی اب انہیں ایک دفعہ پہن لے وہ کپڑا جو سو ڈالر کا تھا وہ دس کا بھی نہیں بکے گا انسان تو اتنا کمزور ہے لیکن وہ رب جس کے لیے دیں گے وہ کہاں تک سنبھال کے رکھتا ہے اللہ اکبر ادی بن خاتم کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے نفس وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے کیونکہ ان کے دلوں میں پھر سوال اٹھتے تھے نا ہم کیا کریں کیا کوششیں کریں تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں خادم مہیا کرنا یا اللہ کی راہ میں سایہ کرنے کے لیے خیمہ مہیا کرنا یا نوجوان اونٹنی اللہ کی راہ میں پیش کرنا یعنی یہ تینوں چیزیں کیا ہیں کہ اللہ کے راستے میں کوئی کام ہو جائے خادم بھیجنا اللہ کی راہ میں خادم مہیا کس کو کیا جاتا ہے جو اللہ کا کام کرتا ہے اللہ کے نبی کے پاس لوگ آ کے اپنی زندگیوں کو ڈیوٹ کر دیتے تھے کہ آپ اللہ کے کام کریں ہم آپ کے کریں گے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس کی مثال ہے ربیہ بن اسلمی اور کئی ہی ایسے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آج لگے گا تو وقت تھوڑا لیکن کل اس سے جو فائدے ملیں گے وہ بہت ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رغبت دلا دیں انہیں چیزوں کی تلاوت انہی آیتوں کی سنتے ہیں ایک بار ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون